سو کمال کے ہنر میں رکھتا ہوں سو کمال کے ہنر میں رکھتا ہوں اپنی ہستی نظر میں رکھتا ہوں سو کمال کے ہنر میں رکھتا ہوں اپنی ہستی نظر میں رکھتا ہوں زخم دل میں آیا نہیں کرتا زخم دل میں آیا نہیں کرتا بات گھر کی ہے گھر میں رکھتا ہوں بات گھر کی ہے گھر میں رکھتا ہوں سو کمال کے ہنر میں رکھتا ہوں اپنی ہستی نظر میں رکھتا ہوں اس پہ خوش ہوں یہ خوش نصیبی ہے اس پہ خوش ہوں یہ خوش نصیبی ہے غم کا تو شاہ سفر میں رکھتا ہوں غم کا تو شاہ سفر میں رکھتا ہوں اس پہ خوش ہوں یہ خوش نصیبی ہے غم کا تو سفر میں رکھتا ہوں اپنی ہستی نظر میں رکھتا ہوں دل کے زخموں کا فیض جاری ہے دل کے زخموں کا فیض جاری ہے تم کم چشمے تر میں رکھتا ہوں میں چشمے تر میں رکھتا ہوں دل کے زخموں کا فیض جاری ہے کم میں چشمے تر میں رکھتا ہوں اپنی ہستی نظر میں رکھتا ہوں ساز لہجے میں ہے میرے تائب ساز لہجے میں ہے میرے تائب سوز قلب و جگر میں رکھتا ہوں سوز قلب و جگر میں رکھتا ہوں سو کمال کیوں نر میں رکھتا ہوں اپنی ہستی نظر میں رکھتا ہوں